بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سور بنی اسرائیل کے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے کہ ان نسما ولبسور ولفعدا کل کان ہو مس الا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں تین عظیم ترین نعمتیں دی ہیں اور قیامت کے دن تم سے ان تمام ان نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا رب العالمین نے بے شمار انعامات ہم پر اور آپ پر کیے ہیں اتنے احسانات ہیں اتنی نعمتیں ہم اور آپ استعمال کر رہی ہیں کہ اگر ان کو کوئی شمار کرنا چاہے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وہ ان نعمت اللہ تو حسب اللہ کے انعامات کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں تم نے اللہ کی تمہارے پاس کتنی نعمتیں اللہ کی تالا کی ہیں بلکہ رب العالمین نے فرمایا وہ اصبا لیں تم نے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہم نے تم پر چھا دیا ہے تم کو ہماری نعمتوں نے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے ان تمام انعامات کا کو یاد رکھنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا یہ انسانی فرائض میں سے ہے رب العالمین فرماتے ہیں ل ان شکر تم لا دن کم و ان کفر تم ان ناغاویلا لشدید میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم اور تم کو بہا کر کے دیتے رہیں گے لیکن اگر تم نے نہ شکری کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے ناشکری کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے قرونی قرولی ولا تفرون میری شکر گزاری کرو میرے تم خبردار کفر نہ کرو اس سے بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیوانیت سے نکال کر کے انسان کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر انسانیت آئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام سے نماز کر کے اپنا بہت بڑا فضل و کرم کیا انعام کے بعد سب سے بڑی نعمت کہی جاتا جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد صحت اور عافیت امن راحت اور سکون نصیب فرما دے صحت اور آفیت ہاں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے حدیث کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنن ابن ماجہ اور سنن تیمدی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام خان کے دنیا سے جانے کے تقریباً سال بھر کے بعد ایک ہی سال ابھی نبی علیہ السلام کے وفات کے گزرے تھے صدیق اکبر ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو صدیق اکبر نے کہا اے یا الناس اے لوگوں یاد رکھو ان رسول وسلم قد قام مقامی فی عامل اول اتنا کہنے کے بعد ساروں کتا ابو بکر صدیق رو پڑے اب آگے خطبہ دینے ان کے بس میں رہ گیا ہاں، کھڑے ہوئے خطبہ دیا خطبہ شروع کیا لیکن خطبہ شروع کیا کیا یا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قام مقامی هذا فی عامل اول اے لوگوں آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور آج میں تمہیں وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو تقریباً سال بھر قبل نبی علیہ السلام جہاں میں کھڑا ہوں اسی جگہ ابو بکر نہیں تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑی تھی اور خطبہ میں نہیں دے رہا تھا ابھی سال بھر قبل اسی جگہ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا تھا اتنے میں رو پڑے بہت دیر تک روکتے رہے پھر اس کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے سال بھر پہلے یہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا تھا وہ خطبہ یہ تھا کہ الحمد سے فن نس کمال برے وہ فل جنا او کما رہے سراب شام اے لوگو تم ہمیشہ سچائی سے کام لو نہ جھوٹ بولو نہ اپنے معاملے میں نہ بندوں کے معاملے میں نہ اللہ کے معاملے میں ہمیشہ تم سچائی کا معاملہ کرو فن نصد کمال برے چونکہ سچائی کا تعلق سے سے ہے پھر اللہ رسول نے فرمایا وہ فل ماں جن اور جس مرد مومن کے اندر سچا صدق اور بر پیدا ہو جائے یہ دونوں اسے جنت میں پہنچا دیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صدق اور بر دونوں سے نوازے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار یاد رکھو یا کمبل کبھی فیل نہ ہو فسٹ وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ نہ کرو جھوٹی بات نہ کرو جھوٹے وعدے نہ کرو کسی کے ساتھ جھوٹ اور فریب کا معاملہ نہ کرو کیونکہ جھوٹ جو ہے یہ فسٹ میں سے ہے اور یہ دونوں اتنی خطرناک برائیاں ہیں کہ جس شخص کے اندر جس شخص کے اندر جھوٹ اور اسی طرح سے گیا وہ یہ دونوں اسے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد صدیق اکبر نے کہا کہ نبی علیہ سرات اسلام نے اسی جگہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا اے لوگوں یاد رکھو سن اللہ یا سن اللہ الفل یا سن اللہ سن اللہ سن اللہ آفی العافیات والمعافاة في الدنيا والآخرة فإنه لم يؤت أحد لم يؤت أحد خير من بعد اليكين من الصحة أو كما قال رئيس راسنا من, من العافية اے لوگوں یاد رکھنا اللہ کے رسول سے نشاط فرما رہے تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اف اور آفیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و آفیت دنیا میں بہتا کرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہیں آفیت نصیب فرمائے پھر آپ نے ساتھ میں یاد رکھو فَإنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ لَمْ فَإنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ یاد رکھو ایمان کے بعد ایمان کے بعد اسلام کے بعد عقید توحید کے بعد سب سے بڑی چیز ایک مومن کو اگر مل سکتی ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی تو اللہ رسول نے فرمایا وہ صحت اور آفیت ہوا کرتی ہے صحت اور آفیت سے بڑی نعمت ایمان کے بعد کوئی دوسری نہیں ہو سکتی پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں صحت اور آفیت مانگ لینے کے بعد آفیت اور معافات مان لینے کے بعد اے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو لا تحاسدو سدو ولا تباغدو ولا پکا ولا تو وقولو عباد اخوانا نبی علیہ السلام خطبہ دے رہی کہ اے لوگو خبردار مسلمانوں آپس میں بخ ناد نہ رکھو آپس میں نفرت دلوں میں نہ رکھو نفرت اور بخ ناد کے بجائے آپس میں الفت محبت رکھو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ایسان اور قربانی کا جذبہ رکھو لا تحاسدو سدو خبردار اپنے اندر حسد نہ پہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو ولا تو ایک دوسرے سے منہ موڑ کر کے پیٹ نہ کھلایا کرے اگر سامنے کوئی مسلمان نظر آ رہا ہے تو اس سے نفرت کی وجہ سے راستہ چھوڑ کر کے نہ ہٹ جاؤ بلکہ دس قدم آگے بڑھ کر کے اس سے سلام کرنے میں تم پہل کرو ولا تو خبردار آپس میں عداوت و نفرت پیدا کر کے اسلامی تعلقات اپنے برباد نہ کرو ایک دوسرے قطع تعلق ہی نہ کرو اللہ رسول نے فرمایا ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے وقول اللہ اخوانا اللہ کے بندو تو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اس حدیث میں نبی علیہ السلام سامنے واضح کر دیا سر اللہ والا مِنَ الْعَافِيَةِ اے بعد یقین ایمان کے بعد کوئی نعمت آپ عافیت صحت اور آفیت سے بڑی نہیں ہے اس لیے سر اللہ حل والا دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین سے صحت اور عافیت مانگا کرو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں امام ترمیدی اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ ایک دن بھری مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی دعا بتائیں کوئی چیز بتائیں جو اللہ تعالیٰ سے برابر ہم مانگا کریں اور خوب خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کا مطالبہ کرے آپ نے فرمایا جا سلی اللہ آفیہ تھا جا کر کے دعا مانگو مانگا کرو کہ اللہ ہمیں آفیت اور صحت اور امن و امان نصیب فرما اللہ ہر قسم کی بیماری ہر قسم کی پریشانی ہر قسم سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو آفیت عطا کرے کہتے ہیں واپس چلا گیا انسان لیکن سوچتا ہے یہ کون سی بڑی چیز ہے صحت و آفیت مانگنا یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا لیتا رہتا ہے ایک عرصے کے بعد پھر آیا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی دو بتائے کوئی دعا بتائے کوئی چیز بتائے جو اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے ہم مانگا کرے وہ سب سے بہتر سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے اسی کے دعا کیا کرے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عرصہ ہو گیا نبی علیہ صاحب شام بھول چکے ہوں گے اب کی جی شاید کوئی بڑی چیز کہنے گے مانگنے کے لیے اللہ رسول نے فرمایا جا سلی اللہ افوا تھا جاؤ صحت اور تندرستی اور افو اف آپ کے بجائے کہتے پھر واپس چلا گیا لیکن اسے اطمینان نہیں ہو رہا ہے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد تیسری مرتبہ آیا اور ایک کنارے کھڑے ہو کہتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کریں نبی علیہ السلام پہچان رہے ہیں کہ وہی یہ سارے تیسری مرتبہ آیا اور تینوں مرتبہ ایک ہی سوال کرتا ہے میں نے ہر مرتبہ اس کو جواب دیا لیکن اس کو جواب پر اطمینان نہیں ہوا پھر اللہ رسول نے فرمایا میں نے کہا جا اللہ تعالیٰ سے الفو وال اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی یہ ساری چیزیں سما کیا تجھے اطمینان نہیں ہے اب تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا یاد الفا وال والا آفیہ کا دنیا والآخرہ ہاں فقط اللہ تھا میرے بھائی اللہ کے بندے بار بار میرے پاس تو آتا ہے اور کہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرے کیا تجھے معلوم نہیں ہے ہم نے تینوں مرتبہ تجھ کو بتایا کہ جا اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگا کر سب اللہ سب اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت نصیب فرما تجھے معلوم ہے مجھے یاد ہے کہ تو تیسری مرتبہ آیا ہے ہے تجھے اطمینان نہیں تو نے صحت اور آفیت کو معمولی سمجھا تم نے صحت اور آفیت کی نعمت کو کیا سمجھا ہے اللہ کی قسم خا کے کہتا ہوں والا آفیت دنیا وی آخرا اگر تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں صحت اور آفیت مل گئی فقط افرحتا تو تیری دنیا آخرت دونوں سمر گئی تم نے کیا معمولی سمجھا اس کو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس سے اطمینان ہوا اور واپس گیا میرے بھائیوں یہ صحت اور آفیت کا مل جانا اللہ رب العالمین کے بڑی نعمت ہے اسی لیے ہمیں مریضوں کی عادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے مریضوں کی عیادت آپ کریں گے اور خصوصاً اس زمانے میں کسی ہاسپٹل کے اندر جائیں جسم کا کون سعود ہے جہاں ڈرل مشین کے ذریعے سوراخ کر کے اس کے میں پائپ نہ ڈالے گئے ہو ناک میں پائپ منہ میں پائپ ناک کان میں پائپ پیٹ میں پائپ ذرا سوچو وہ مریض جو اس طرح سے بستر پر پڑا ہے بڑے بڑی کمپنیوں کا مالک ہوگا بڑے بڑے آل اور اولاد اس کے ہیں لیکن صحت اللہ نے چھین لیا ہے تو دنیا کی ہر نعمت سے محروم یہاں تک اسے بیٹھنے سے بھی محروم ہو چکا ہے انسان کو صحت اور آفیت کی قدر کرنی چاہیے امام خاری رحمت اللہ نے الدب المفرد میں امام ترمیری امام ابن ماجہ احمد بن امام بحکی یہ سارے محدثین رحم اللہ حضرت عبید اللہ عبید اللہ ابن محسن عبید اللہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ نوش روایت کرتے ہیں کہ نبی رحفاظ صاحب نے ایک موقع پر اشاعت رمایا خطبہ دیتے ہوئے میرے امت کے لوگوں یاد رکھو من من کم آمر من اسما من کم آمر فیشر بھی معافل فی جسد ہی اندہو قوت یوم ہی فکان نما ہی دتلہ دنیا بہدا فی رہا اے میرے امت کے لوگوں مال اور دولت پر بڑی نگاہ نہ رکھو تین نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگو تین نعمتیں تمہیں مل گئی سمجھو دنیا آ کر کی ساری دولت مل چکی ہے آپ فرماتے ہیں من من اسمہ من کم آمر فی شرم ہی جو جو انسان اپنے وطن اپنے گھر میں اپنے محلے میں امن و امان کی زندگی گزار رہا ہو اسے دشمن کا لوٹ مار کا غارت کا کوئی ڈر نہ ہو جان مال محفوظ سمجھ رہا ہو جو انسان امن و امان سکون کی زندگی اپنے گھر میں گزار رہا ہو یہ پہلی نعمت ہے نمبر دو وہ محافل فی بدن ہی اور جو جس انسان کا جسم ہر قسم کی بیماریوں سے صحت اور آفیت میں ہو امن و امان ہو جس صحت مند جسم ہو بیماریوں سے ہاں، صحت اور آفیت والا بدن نمبر تین انسان کو اگر اپنے گھر میں اپنے ٹھکانے پر رہ کر کے امن و امان نصیب ہو جائے اور امن و امان کے ساتھ اگر اسے صحت اور آفیت نصیب ہو جائے اب اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ہاں، بڑی پراپرٹی کمپنیاں اس کے پاس نہیں کوئی پرواہ نہیں آپ ان دونوں نعمتوں کے بعد اگر ان دہو چوبیس گھنٹے کے کھانے کا انتظام گھر میں ہے صرف چوبیس گھنٹے کے روزی روٹی کا انتظام ہے تو آپ نے ساتھ روایا خوش ہو جاؤ مبارک ہو تمہیں فکان نما عزت نہ ہو دنیا بے حدا رہا سبجو کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا ہے میرے بھائیوں جس کو اللہ نے صحت سے محروم کر دیا ہے اس سے جا کر کے سے پوچھو کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حدیثوں میں صحت اور آفیت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے اسی لیے یاد رکھو نبی علیہ السلام بتاتے خود بہت ہی کثرت سے صحت اور آفیت کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سن داس کی روایت سے بس نے صحیح کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو نبی علیہ السلام روزانہ ایک دو دن ایک دو دن نہیں روزانہ جب صبح کرتے یا شام کرتے صبح اور شام جیسے ہوئی کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی علیہ السلام فوراً یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے اللہ اسلوکن افواہ ولا آفیت اف دنیا ولا آخرا اللہ اسلوکن افواہ ولا آفیت دنیا والا آخرا اللہ اسلوکن افواہ ولا آفیت فی دینی محل فی دینی ديني وأهلي ومالي اللهم اللهم استر عوراتي وآمن فذني من من بين يدي ومن ومن ومن خلفي وعن وعن يميني شمالي فوقي تحتي بك اغتال تحتي نبی الحسر صاحب بڑی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اس دعا کو یاد کرو نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت عبداللہ ابن ابن عمر الخطاب کہتے ہیں صبح شام سے شروع ہوئی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہو جاتی اللہ عمنی اش الکل افوا اے اللہ ہم آفیت صحت و تندرستی اور آفیت طلب کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ دنیا میں بھی آفیت میں رکھ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے آفیت میں رکھنا پھر اس کے بعد دعا مانتے اللہ عمنی اش کل افوا والا اے اللہ جس طرح سے ہم نے دنیا اور آخرت میں آپ سے آفیت مانگی ہے ایسے اللہ تعالیٰ دو دعا کرتا ہوں کہ مجھے میری اولاد کو میرے مال کو اور میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ آفیت میں رکھنا نہ میرے مال پر کوئی آفت آئے اور نہ میری اولاد پر کوئی آفیت آئے نہ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کو یاد کرو اور یاد کرو اپنی اولاد کو کو اپنے بیوی بچوں کو روزانہ صبح شام پڑھی جانے والی دعا جو ہے یہ نبی ریسا شام اس میں اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے مال کے لیے آخرت کی دعا مانگ رہی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے پھر اور کیا دعا مانگتے اللہ مستور اور آتی وہ عامر رو آتی اللہ مستور اور آتی وہ عامر رو آتی اے اللہ آج تک ہم سے جتنی لفظ سے ہوئی ہو جتنے عیب ہم سے ہوئے اللہ میرے سارے عجوب پر دنیا اور آخر دونوں جہاں میں پردہ ڈال دینا اللہ میرے عجوب کو ظاہر کر کے نہ دنیا میں ہمیں رسوا کرنا کے میدان میں اللہ کسی کے سامنے میرے عیب کو ظاہر کر کے مجھے رسوا کرنا دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی اور عیوب کے چھپانے کی دعا مانگی جا رہی ہے بہت لمبی دعا ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اب وہ رافیت صحت اور رافیت تھی یہی تک نہیں امام مسلم رحمت اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بڑا اہم رسو تھا کان رجوع علیہ بہت سراسام کو میں نے دیکھا جب بھی کوئی غیر مسلم کوئی مشرق کوئی یہودی عیسائی آپ کے سامنے حاضر ہوا کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو ایمان میں داخل کیا مسلمان ہوا ایمان اور اسلام کا اعلان کیا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام اللہ بھائی ابھی تم مسلمان ہو گئے اب تمہیں ابھی مسلمان ہوئے یہ چند منٹ کے بعد نماز ہر کا وقت آ رہا ہے اب تم کو نماز پڑھنی پڑے گی افسوس سد افسوس نبی علیہ السلام ایک غیر مسلم کرما پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہے آپ اس کو ایک دو دن کے لیے بھی نماز کی چھوٹ نہیں دیتے لیکن ہمیں بابا نے زندگی بھر کی نماز سے چھوٹ دے دیا ہے نماز نہیں پڑھو ہم تمہیں جنت سے پہنچائیں گے یہ سیاسی نے اور چن نے ہمیں نماز سے تو دور کر دیا لیکن اللہ نے نماز سے چھوڑا آزاد رکھا ہے نبی نے ایک دن بھی نماز سے کسی کو آزاد نہیں کیا اسی وقت اس کو نماز کی تعلیم دے دیتے پھر کہتے ہیں کلوا پڑھا نماز کی تعلیم تھی نماز کی تعلیم دینے کے بعد کہتے اب تم اللہ سے اللہ سے کیا بات ہوگے اب کبھی تمہیں نہ تعویذ کی ضرورت نہ یہاں کی ضرورت نہ اس کی ضرورت اور نہ تمہیں یہاں جانے کی اور نہ وہاں جانے کی اب تمہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اب تمہیں مانگنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آج ہی سے نماز شروع کر اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ خوب کثرت سے دعا مانگ اللہ مغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی ان پانچ چیزوں کی دعا سکھلا دیتے اور مسلمان ہوتے ہی کلمہ پڑھایا نماز کی تاکید کی اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا پڑھنے کا حکم دیا کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑنا آپ فرماتے ہیں کہو کہو اللہ مغفر لی اے اللہ ہم کی مان لا چکے ہیں اب ہمیں سے زندگی میں جب بھی کوئی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دینا اللہ مغفر لی ورحمنی اللہ اللہ ہم پر مہربانی کرنا اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول دینا وہ اللہ جیسی آج آپ نے ہدایت دیا ہے مرتے ہدایت پر قائم رہنا قائم رکھنا پھر آخری چیز وہ چوتھی چیز وہ آخری اللہ جیسے کفر پرستی کو بتا لیا ہے ہمیں آفیت میں رہنا صحت اور تندرستی ادا کرنا اللہ ہر قسم کی بلاؤں سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھنا اور نمبر نمبر پانچ ور سکنی اللہ ہمارے رزق کا انتظام آپ کرنا کوشش میرا کام ہے دھوپ میرا کام ہے لیکن اللہ آپ رزق کا انتظام کرنے والے ہیں ہمارے رزق کا انتظام کرنا مسلمان ہوتے ہی نبی یہ ہے ان پانچ چیزوں کے مانگنے کی تاکید کرتے اللہ فرلی ور ہمنی وہ دینی وہ فری ور جس میں چوتھی چیز ہے افواہیت کی صحت اور آفیت صحت کی دعا مانگتے تو میرے بھائیوں دعا بھی مانگنی ہے اور اپنی صحت کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش ہے اور اس احساس بھی ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اللہ نے جو ہمیں نصیب کیا ہے وہ ہے اصل میں صحت اور آفیت اللہ تعالیٰ سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنا ہے اکور کوئی گئی الحمد للہ وقفا وسلام و سلام اللہ دین صفا امادا جب میرے بھائی کتاب و سنت کی روشنی میں بات ثابت ہو گئی اللہ نے نبی نے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ سب ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور آفیت ہے اور نبی علیہ سلاد اسلام خود اپنے لیے صحت اور آفیت کی برابر دعا مانگا کرتے تھے اور کلمہ پڑھتے ہی مسلمان کو حکم دیتے تھے کہ صحت اور آفیت کی دعا ہمیشہ مانگا کر یہ دعائیں یاد کریں اور اللہ رب العالمین سے صحت کی ہمیشہ دعا کیا کریں نمبر تین میرے بھائیوں قیامت کے دن قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس نعمت کے متعلق سوال کرے گا وہ صحت اور تندرستی کی نعمت ہوگی اللہ نے صحت اور آفیت عطا کیا ہے آنکھیں اس لیے نہیں دیا ہے صرف آنکھیں اس لیے نہیں دیا ہے صرف فلمیں دیکھتے رہے ڈرامے دیکھتے رہے ٹی وی دیکھتے رہے ان ہاتھوں کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ چینل بدل بدل کر کے کمپیوٹر انٹرنیٹ پر لگے رہ جائیں اللہ نے ٹانگا اس لیے نہیں دیا ہے کہ ساری زندگی کرکٹ کھیلنے میں میں گزار دے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے دل دیا ہے اس لیے نہیں کہ جانوروں کی زندگی گزارے صحت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے صحت دیا ہے تو سب سے پہلے صحت کے بارے میں پوچھے گا تو نے صحت میں کیا کیا ہے کتنا تو نے میری عبادت کی ہے کتنی شکر گزاری کی ہے کتنا تو نے صحت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی آخرت کو تو نے سنوارا ہے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں بحقی شعب المان میں احمد اپنی مسرت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوسرآباد کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے ساتھ رمایا اے لوگو ان اول ما یسلو عنہ العبد یوم القیامت یعنی من النعیم یقال قالوا له الم اسحش جسدك ونرويك من الماء البارد او كما قال عليه الصلاه نبی رہ پاسا فرما رہے اے میرے بل اے لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن ان اول ما يصلوا عن العبد يوم القيامه قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کو جب اپنے سامنے حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑا کرے گا تو سب سے پہلی نعمت سب پہلی نعمت اللہ تعالیٰ جس کے متعلق قیامت کے دن پوچھے گا وہ یہ ہوگی صحت اور تندرستی کے بارے میں اللہ پوچھے گا یو کال و رہو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا نو جیسا کا ہم نے تجھ کو صحت مند جسم دیا تھا بتا تو نے صحت سے فائدہ اٹھا کر کے کتنی نیکیاں کی ہے اور میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے بتا دو سب سے پہلا سوال میرے بھائیوں باقی نعمتوں کا سوال بعد میں ہوگا ان اول ما عنه العبد يوم القيامه یعنی من سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ رب العالمین صحت کے بارے میں پوچھے گا آپ صحت کہاں ختم کر آپ کی صحت کہاں ختم ہو رہی ہے کھیل میں کود میں لہو لئی میں سونے میں لایانی چیزوں میں یا دین کے کاموں میں اللہ رب العالمین کے عبادت اور اطاعت میں ہمیں اپنا محاسبہ مرتبہ کر لینا چاہیے صحت کے مت کے بعد سب سے صحت کے بعد دوسرا سوال اللہ یہ کریں گے وہ نروی کا میرا الما ذرا بتا دن بھر میں پچیس مرتبہ تجھ کو پیاس لگتی تھی تو میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیتا تھا پچیس مرتبہ تو نے ٹھنڈا پانی کیا لیکن بتا تو نے میرا کتنا شکر ادا کیا پتا نہیں یہاں تو پانی کے پانی کے علاوہ ماشاء اللہ دیکھ سیے کولا ہے یہ ہے وہ ہے یہ ہے پتا نہیں کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو باپ دادا نے سنا بھی نہیں تھا کتنی نعمتیں ہم سے پینے کا استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے صحت کا سوال صحت کے بعد وہ روئی کا میرما ہم نے تیرے ٹھنڈے کی تیرے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا تھا بتا پانی تمہار بات پیتا رہا کتنا تو نے شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی شکر گزاری کے تو فکر سے فرمائے تو سب سے اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کے نام سے منقول ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ فرمایا خمسن خمسن قبل پانچ نعمتیں ہیں ان پانچ نعمتوں کی قدر کر لو پانچ مصیبتوں کے آنے کے پہلے پہلے صحت کا قبل سکنی بیماریاں لاحق ہونے کے پہلے پہلے اپنے صحت سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے صحت ایسی نعمت ہے اس کے بعد بیماری آنی ہی آنی ہے اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صحت سے خوب فائدہ اٹھا لے بیماری سے پہلے پہلے نمبر دو وہ حیات کا قبلہ بہت اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے موت آنے کے پہلے پہلے نمبر تین وہ غنا کا قبلہ فکری اپنے خوشحالی ہاں، جو خوشحالی اللہ نے تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو برا وقت آنے کے پہلے پہلے وہ شباب کا قبلہ سہارا بھی اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لے موت آنے کے پہلے پہلے یہ ساری نعمتیں ہی ان کی قدر کر لینی چاہیے اور جتنا ہمیں ہم, سے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ صحت مانگا کرو کبھی بیماری نہ مانگو نبی علیہ السلام امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ارسم المالک رضی اللہ تعالیٰ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک محلے سے گزرا دیکھا کہ ادھر بیمار ماں پڑی ہے ادھر بیٹا پڑا ہوا ہے ادھر پڑوسی پڑا ہوا ہے بہت سارے لوگ بیمار بیمار وہاں موجود ہیں انس مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی علیہ صاحب شام کا گزر ادھر سے ہوا اور اتنے بیماروں کو خاندان میں دیکھا تو آپ نے ایک ہی سوال کیا اما یس اروہ اما یس اما ادائی یس ارونا اماف والا ارے اتنے بیمار پڑے ہوئے ہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں اتنے بیمار کیوں پڑے ہیں انہوں نے کیوں نہیں رب کے سامنے رو رو کر کے بیماری سے پہلے صحت اور آپ سے کیوں نہیں مانگی تھی بیمار ہو گئے جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تو میرے بھائیوں بیماری کے پہلے پہلے صحت اور آپ کی دعا کرو لیکن اگر رب العالمین نے آپ کو بیماری ہاں، مبتلا کر دیا ہے تو اس وقت کم سے کم دو چیزیں سامنے رکھو نمبر ایک اگر اللہ نے بیمار کر دیا کسی بیماری نے اللہ اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ مانگنے کے باوجود اللہ نے آپ کو بیمار کیا اس میں کوئی حکمت ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے ہمیشہ جائز طریقے سے علاج اور معالجہ کریں نبی رہتا فرمایا تداؤ بیماریوں میں علاج کرو اللہ رب العالمین بیماری بھیجتا ہے تو بیماری کے ساتھ علاج بھیجتا ہے اسی لیے علاج کرنا بھی سنت ہے آپ جائز طریقے پر علاج کریں نمبر دو علاج کے باوجود اگر صحت نہیں نہیں مل رہی ہے تو اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھے نبی علیہ قیامت کے کے دن میدان میں اللہ تعالیٰ جب پریشان حال بیمار لوگوں کو جنہوں نے بیماری مل جانے کے بعد صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نماز کا ثواب روزے کا ثواب اجر و ثواب ہاں، ساری نیکیوں کا جو ثواب دے دے گا تو اللہ فرمائیں گے اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ بھی تم لے لو سارے لوگ کہیں گے اس کو نماز کا ثواب مل گیا روزے کا حج لگا تھا حج کا ثواب ہے ہاں؟ اور زکات کا اتنا بڑا نیکیوں کو پہاڑ کس لیے ملا ہے اس کو تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہم نے تو جتنی کیا کی تھی سب کا ثواب آپ نے دے دیا لیکن اتنا بڑا پہاڑ نیکیوں کا وہ کس سے میں میرے میں نے تو عمل نہیں کیا کس عمل کی نیک کا جو ثواب ہے تو اللہ فرمائیں گے ابھی تک جو ثواب ملا ہے تیرے نیک امان کا ہے اور یہ ثواب جو مل رہا ہے ہم نے تجھے بیمار کیا تھا بیماری میں تو نے وہاں ویلا شکوا شکایت کے بجائے تو نے صبر سے کام لیا اور اس پر اللہ تیرے اجر و ثواب کی امید رکھا تھا تیرے امید اور تیرے اجر و ثواب کی نیت کی برکت سے یہ سارا تیرے بیماریوں کے بدلے میں تجھے دیا جا رہا ہے اس لیے اب بیماری مانگنی نہیں چاہیے اگر بیماری آ جائے تو علاج معالجہ کریں علاج معالجہ کے بعد بھی صحت نہ ملے تو ضروری ہے میرے دوستو آپ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر راضی دیں اتنی نیت ضرور رکھے کہ بیماری ہے تو صبر کروں گا صحت نہیں ملے گی اور تو ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی اجر و ثواب دے گا یہ دو چیزیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے سوالے بنائے بنائے موحد بنائے متب سنت بنائے ہر قسم کے منقرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحت اور آفیت ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے اور جہاں جہاں بھی ہمارے مسلم بھائی آباد ہیں ہر ملک کو ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور امن و آفیت کا کی جگہ بنا دے ہر قسم کی بنائے آفتے رب العالمین وہاں سے اٹھا لے ہم